امت مسلمہ کا ایک ہی امتیازی وصف ہے جو اسے کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی سے کفر پہ لرزہ تاری ہوتا ہے اور باطل کا راستہ تنگ یہی امت مسلمہ کا کلچر ہے اور یہی اوڑھنا بچھونا اسی راستے پہ کربلا ہے اور اسی راستے پہ جنت ہے اسی لیے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں میرا نارا الجہاد والجہاد والجہاد میرا نارا الجہاد والجہاد والجہاد میرا نارا الجہاد والجہاد والجہاد میرا نارا الجہاد والجہاد والجہاد میرا نارا الجہاد والجہاد والجہاد میرا نارا الجہاد والجہاد والجہاد میں مسلمان ہوں سبق قرآن کا ہے مجھ کو یاد علم علم و فن کی روشنی میں کام میرا اجتہاد میں کہ قول و فعل میں رکھتا نہیں اپنے تضاد دشمن دین خدا سے جنگ ہے میری مراد میرا نعرہ الجہاد و الجہاد و الجہاد میرا نارا الج الجہاد الجو میں کہ راہ زندگی میں پھول بھی ہوں سنگ بھی میں راہ زندگی میں پھول بھی ہوں سنگ بھی میں کے خوشبو کا جریدہ روشنی بھی رنگ بھی زیست کے مقصد میں واقف بھی ہوں ہم آہنگ بھی میں پے امن و اما ہوں مبتلا جنگ بھی میرا نعرہ الجہاد الجہاد الجہاد ہو میرا نعرہ الجہ رو الجہاد مجھ کو ہے معلوم کیا ہے مقصد موت و حیات مجھ کو ہے معلوم کیا ہے مقصد موت و حیات دائرے میں میری نظروں کے ہے ساری کائنات میں سمجھتا ہوں کہ ہے یہ بزم امکان بے سبات یاد ہے بدرو احد خندق کے مجھ کو واقعات میرا نعرہ نعرا الجہاد میرا ظلم جور سے بر برسرے پیکار ہوں ظلم جور سے میں برسرے پیکار ہوں وقت میرے ساتھ ہے میں وقت کی رفتار ہوں سنگزاروں کے مقابل آئینہ بردار ہوں میں مسلمہ ہوں غلام سید ابرار ہوں میرا نعرہ الجہاد الجہاد الجہارو جا الجہاد الجہاد الجہاد میں مسلمان ہوں سبق قرآن کا ہے مجھ کو یاد علم و فن کی روشنی میں کام میرا اجتہاد میں کہ قول و میں رکھتا نہیں اپنے تضاد دشمن دین خدا سے جنگ ہے میری مراد میرا نعرہ الجہاد و الجہاد و الجہاد میرا میرا نعرہ و الجہاد و الجہاد ظلم و جبر و جور سے میں برسرے پیکار ہوں ظلم و جور سے میں برسر پیکار ہوں وقت میرے ساتھ ہے میں وقت کی رفتار ہوں سنگزاروں کے مقابل آئینہ بردار ہوں میں مسلمان ہوں غلام سید ابرار ہوں میرا نعرہ الجہاد الجہاد الجہاد میرا نعرہ الجہاد الجہاد الجہاد میں مسلمان ہوں سبق قرآن کا ہے مجھ کو یاد علم فن کی روشنی میں کام میرا اجتہاد میں کہ قول و فعل میں رکھتا نہیں اپنے تضاد دشمن دین خدا سے جنگ ہے میری مراد میرا نعرہ الجہاد الجہاد الجہاد میرا نعرہ الجہاد الجہاد الجہاد میرا نعرہ الجہاد ہات میرا ناراجی الجہاد ہادو ونجے میرا ناراج الجہاد